بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنی رب سے ملنی کا انکار کیا یہاں تک کہ جب ان پر قامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننی میں ہم نے تقسر کی اور وہ اپنی بوجھ اپن پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں ارے کتنا برالف بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں